اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا یسخر نہ مذاق اڑائے قومن ایک گروہ من قومن دوسری قوم کا دوسرے گروہ کا ایسا امید ہے ہو سکتا ہے یقون کہ وہ ہوں خیرن بہتر منہم ان سے ولا نسا ان اور نہ عورتیں من نسا ان عورتوں کا اصا ہو سکتا ہے یقن کہ وہ ہوں خیرم بن ہننا بہتر ان سے ولا تل مزو اور نہ ایب لگاؤ انف سکم اپنے نفسوں کو ولا تنا بزو اور نہ بدنام کرو بل القاب القاب میں لقب میں سلسم الفسوق کتنے برے نام ہیں فسق میں بادل ایمان ایمان کے بعد وملم یتب اور جو نہ توبہ کرے فلا تو یہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اجتنبو بچو کثیر من الظن بہت زیادہ گمان سے ان بعد الظن بے شک بعض گمان گناہ گنا ولا تجسسو اور نہ تم تجسس کرو ولا یغتب اور نہ غیبت کرے بعدکم تم میں سے باز بازن باز کی ایحب کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک اکلا کے کھائے لحم گوشت اخی ہی اپنے بھائی کا میتن مردہ فکرے تم ہو تو تم ناپسند کرو گے اس کو وطق اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی طوابن توبہ قبول کرنے والا ہے رحیم مہربان ہے یا ایوہ ناسو اے لوگو انا بے شک ہم نے خلق نہ کم پیدا کیا ہم نے تم کو من زکرن ایک مرد سے انسا اور عورت سے و جالنا کم اور بنایا ہم نے تم کو شعوبن قوموں میں وہ قبائلہ اور قبیلوں میں لتعارف کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو انا بے شک اکرم اکم تم میں سب سے زیادہ عزت والا ان اللہ ہی اللہ کے نزدیک اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم علم والا ہے خبیر خبر رکھنے والا ہے قالت العراب بدویوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم کل کہہ دیجیے لم تؤمنو نہیں تم ایمان لائے ولا کن لیکن کولو کہو اسلم اسلام لائے ہم ولما حالانکہ نہیں یدخل ایمانو داخل ہوا ایمان فی کلو بکم تمہارے دلوں میں وہ انتتی اللہ اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی لا یلت کم نہ کمی کرے گا تم کو من آمال کم تمہارے اعمال میں سے شعی آ کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے انم المؤمنون بے شک مؤمن الزین وہ لوگ ہیں آ منو جو ایمان لائے باللہ اللہ پر رسول ہی اور اس کے رسول پر سما پھر لم یرتابو نہیں وہ شک میں پڑے و اور انہوں نے جہاد کیا بے اموال مالوں کے ساتھ وہ اہم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الاے کا یہی لوگ ہم الصادقون وہ سچے ہیں قل کہہ اتعلمون اللہ کیا تم سکھاتے ہو اللہ کو بدینکم اپنا دین یا کیا تم علم دیتے ہو بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں واللہ یعلم یا حالانکہ اللہ جانتا ہے ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے واللہ اور اللہ بکل شیئن ہر چیز کا علیم علم رکھنے والا ہے یا منو نہ علئی کا وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر ان اسلم کہ وہ اسلام لے آئے کل کہہ دیجیے لا تمنو نہ تم احسان رکھو مجھ پر اسلام اکم اپنے اسلام کا بل اللہ ہو بلکہ اللہ تعالی یمن علیکم احسان کرتا ہے تم پر انہدا کم کہ اس نے ہدایت دی تم کو لل ایمان ایمان کے لیے ان کن تم اگر ہو تم صادقین سچے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا علم جانتا ہے غیب السماواتی غیب آسمانوں کے ولدی اور زمین کے واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عساس عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون